اجتماعی فرائض کے متعلق اسلام کی اعلیٰ تعلیم افسوس ہے کہ دنیا کے کم نظر گیانیوں نے اجتماعی شرافت کے اس بلند معیار اور اجتماعی زندگی کے اس اعلیٰ نصب العین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور اگر کسی نے کوشش کی بھی تو اس کی نظر کچھ زیادہ دور تک نہیں جا سکی یہ لوگ افراد کے اخلاقی فرائض پر جب بحث کرتے ہیں تو انسانیت ہی کہ نہیں بلکہ عالم مادی کے ذرے ذرے کے حقوق بھی گنا جاتے ہیں مگر جب اجتماعی زندگی کا سوال سامنے آتا ہے تو انسانیت کے وسیع تخیل کے لیے ان کے دماغ تنگ ہو جاتے ہیں اور اجتماعی فرائض کو قومیت یا وطنیت کے ایک محدود دائرے میں سمیٹ کر وہ اس قوم پرستی یا وطن پرستی کی بنیاد ڈال دیتے ہیں جو تھوڑے سے تغیر کے بعد آسانی کے ساتھ قومی اور وطنی عصبیت کی صورت اختیار کر لیتی ہے یہ تنگ نظری ہی دراصل انسانیت کی اس غیر طبعی تقسیم کی ذمہ دار ہے جس کی بدولت ایک نسل یا ایک زبان یا ایک قومیت رکھنے والے انسان اپنے دوسرے ابنائے نو کو دائرہ انسانیت سے خارج سمجھتے ہیں اور ان کے حقوق کو سمجھنا اور ادا کرنا تو درکنار ان کو پامال کرنے میں بھی انہیں اخلاق و شرافت کا کچھ ٹوٹا نظر نہیں آتا قرآن مجید نے اپنے ارشاد اخرجت للناس سے دراصل انسانیت کی اسی غیر طبعی تقسیم کو منسوخ کیا ہے اس نے اجتماعی شرافت کے اس بلند معیار کو پیش کر کے عالمگیر خدمت انسانی کے اس اعلیٰ نصب العین کی طرف امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے جو ہر قسم کے امتیازات سے بالا تر ہے وہ کہتا ہے کہ ایک حق پرست قوم کی فرض شناسی کے لیے قومیت کا میدان بہت تنگ ہے وہ ایک نسل یا ایک زبان یا ایک ملک کی قید بھی برداشت نہیں کر سکتی اس کے لیے خشکی اور تری کی حد بندیاں اور سمتوں اور جہتوں کی تقسیمیں بھی بے معنی ہیں کہ ایشیا اور یورپ یا شرق و غرب کا امتیاز اس کے ادائے فرض میں حائل ہو سکے اس کے نزدیک تو تمام انسان اور آدم کے تمام بیٹے بیٹیاں برابر ہیں اس لیے ان سب کی خدمت کرنا یعنی ان سب کو نیکی کا حکم کرنا اور سب کو بدی سے روکنا اور شر سے بچانا اس کا فرض ہے اس اعلیٰ تعلیم کو اس نے مختلف مؤثر پیرایوں میں پیش کیا ہے اور تنگ خیالی کے تلسم کو توڑ کر فرض چناسی کے ایک وسیع عالم کی راہیں کھول دی ہیں چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ ترجمہ اس طرح ہم نے تم کو ایک اعلیٰ اور اشرف گروہ بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر حق کے گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو اور اسی مضمون کی تشریح سورہ حج میں اس طرح کی گئی ہے ترجمہ اور اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تم کو اسی کام کے لیے چن لیا ہے اور تم پر دین کے دائرے میں کوئی تنگی نہیں رکھی یہ وہی ملت ہے جو تمہارے باپ ابراہیم کی تھی اللہ نے تمہارا نام اس سے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی مسلم یعنی اطاعت گزار رکھا ہے تاکہ تم پر رسول گواہ اور تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو پس نماز قائم کرو زکوٰۃ دو اور اللہ کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو ان دونوں آیات کو جو ایک دوسرے کی تشریح اور تفسیر کرتی ہیں ملا کر پڑھو تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہاں بھی مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اسی عالمگیر خدمت انسانی کو بتایا ہے فرمایا کہ تم ایک بہترین گروہ ہو جسے افراد و تفرید سے ہٹا کر عدل و توسط کی راہ پر قائم کیا گیا ہے تمہیں اللہ نے خاص اس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ اپنے قول اور عمل سے حق کی شہادت دو اور دنیا میں صداقت کے گواہ بن کر رہو تاکہ زندگی کے ہر پہلو میں تمہاری زبان اور تمہارے طرز عمل سے دنیا کو معلوم ہو کہ حق کیا ہے راستی کسے کہتے ہیں انصاف کے کیا معنی ہے اور بھلائی کس چیز کا نام ہے یہی شہادت حق تمہاری زندگی کا مقصد ہے اور اسی کے لیے تم کو مسلم یعنی خدا کے فرما بردار گروہ کا نام دیا گیا ہے اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے اس دین میں کوئی تنگی نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ اتنا وسیع رکھا گیا ہے کہ نسل رنگ زبان قومیت اور وطنیت کی قیود اس کی برکتوں کو عام ہونے سے بعد نہیں رکھ سکتی اس میں کوئی چھوت چھات یا آشرم کی قید نہیں ہے نہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں یا اسماعیل کے بھٹکے ہوئے اونٹوں کی کوئی تخصیص ہے ہر وہ انسان جو اصول اسلام کو قبول کرے خواہ کسی نسل اور کسی قوم کا ہو اور کسی ملک کا باشندہ ہو تمہارے اس دین میں برابری کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے اور اسی طرح وہ خدمت جو تمہارے سپرد کی گئی ہے اس کا دائرہ بھی کسی ایک ملک یا قوم تک محدود نہیں ہے بلکہ تمہیں ساری انسانیت کے لیے گواہ حق بن کر رہنا ہے پھر ایک دوسرے طریقے سے اسی مضمون کو یوں ادا کیا گیا ہے سورہ حج ترجمہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں طاقت بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے زکوٰۃ دیں گے نیکی کا حکم کریں گے اور بدی کو روکیں گے یہاں اناس کی بجائے الارض کا لفظ استعمال کیا اور مسلمانوں کی طاقت اور قوت کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ وہ زمین میں خدا کی بندگی کو فروغ دیں گے نیکی کا پرچار کریں گے اور بدی کو مٹائیں گے اس سے بھی یہی بتانا مقصود ہے کہ مسلمانوں کا کام صرف عرب یا صرف عجم یا صرف ایشیا یا صرف مشرق کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کے لیے ہے انہیں زمین کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں پہنچنا چاہیے مامورہ ارضی کے ہر دشت و جبل اور بحر و بر میں نیکی کا جھنڈا لیے ہوئے بدی کے لشکروں کا تعاقب کرنا چاہیے اور اگر دنیا کا کوئی ایک کونا بھی ایسا باقی رہ گیا ہو جہاں منکر یعنی برائی موجود ہو تو وہاں پہنچ کر اس کو مٹانا اور معروف یعنی نیکی کو اس کی جگہ قائم کرنا چاہیے اللہ کا کسی خاص ملک یا خاص نسل سے رشتہ نہیں ہے وہ اپنی تمام مخلوق کا یکساں خالق ہے اور سب سے یکساں خالقیت کا تعلق رکھتا ہے اس لیے وہ کسی خاص ملک میں فتنہ و فساد پھیلنے کو برا نہیں سمجھتا بلکہ زمین میں خواہ کسی جگہ بھی فساد ہو اس کے لیے یکساں ناراضی کا موجب ہوتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں فساد فل عرب یا فتنہ فل عجم کہیں نہیں آیا بلکہ ہر جگہ عرض کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لفظ تل ارض یا سونا فل عرض فسادہ تکن فتنہ تلفِ عرض پرس وہ اپنے لشکر حق یعنی امت مسلمہ کی خدمت کو قومیت اور نسل کی حدود میں قید نہیں کرتا بلکہ اس رحمت کو تمام روئے زمین کے بسنے والوں کے لیے عام کرتا ہے